وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُبِينًا اور جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے البتہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے نماز قصر کے احکام و مسائل فرمان الہی ہے کہ تم کہیں سفر میں جا رہے ہو یہی الفاظ سفر کے لیے سورہ مزمل میں بھی آئے ہیں تو تم پر نماز کی تخفیف کرنے میں کوئی گناہ نہیں یہ کمی یا تو کی میت میں یعنی بجائے چار رکعت کے دو رکعت ہے جیسے کہ جمہور نے اس آیت میں سمجھا ہے گو پھر ان میں بعض مسائل میں اختلاف ہوا ہے بعض تو کہتے ہیں یہ شرط ہے کہ سفر اطاعت کا ہو مثلا جہاد کے لیے یا حج و عمرے کے لیے یا طلب علم اور زیارت کے لیے وغیرہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نیز عطا اور رحمہ اللہ کی ایک روایت کی روح سے امام مالک رحمہ اللہ کا یہی قول ہے کیونکہ اس سے آگے فرمان ہے اگر تمہیں کفار کی ثانی کا خوف ہو بعض کہتے ہیں اس قید کی کوئی ضرورت نہیں کہ سفر اللہ تعالیٰ کی قربت کا ہو بلکہ نماز کی کمی ہر مباح سفر کے لیے ہے جیسے عید ترار اور لاچارگی اور بے بسی کی صورت میں مردار کھانے کی اجازت ہے ہاں شرط یہ ہے کہ سفر معصیت یا نافرمانی کا نہ ہو امام شافر امام احمد رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ اما کا یہ قول ہے بعض لوگوں کا مذہب ہے کہ ہر سفر میں نماز کو قصر کرنا چاہیے سفر خواہ مباح ہو خواہ ممنوع ہو یہاں تک کہ اگر کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے اور مسافروں کو ستانے کے لیے نکلا ہو اسے بھی نماز قصر کرنے کی اجازت ہے امام ثوری اور ابو داود رحمہ اللہ کا یہی قول ہے کہ آیت عام ہے لیکن یہ قول جمہور کے قول کے خلاف ہے کفار سے ڈر کی جو شرط لگائی ہے یہ بے اعتبار اکثریت کے ہے آیت کے نازل ہونے کے وقت چونکہ عموماً یہی حال تھا اس لیے آیت میں بھی اسے بیان کر دیا گیا ہے ہجرت کے بعد کے سفر مسلمانوں کے سب کے سب خوف والے ہی ہوتے تھے قدم قدم پر دشمن کا خطرہ رہتا تھا بلکہ مسلمان سفر کے لیے نکل ہی نہ سکتے تھے بجز اس کے کہ یا تو جہاد کو جائیں یا کسی خاص لشکر کے ساتھ جائیں اور یہ قاعدہ ہے کہ جب منطوق باعتبار غالب کے آئے تو اس کا مفہوم معتبر نہیں ہوتا جیسے اور آیت میں ہے کہ اپنی لونڈیوں کو بدکاری کے لیے مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامنی کرنا چاہتی ہوں اور جیسے فرمایا ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں جن عورتوں سے تم نے صحبت کی ہے بس جیسے کہ ان دونوں آیتوں میں قید کا بیان ہے لیکن اس کے ہونے پر ہی حکم کا دار و مدار نہیں بلکہ اس کے بغیر بھی حکم وہی ہے یعنی لونڈیوں کو بدکاری کے لیے مجبور کرنا حرام ہے گو وہ پاک دمانی چاہتی ہوں یا نہ چاہتی ہوں اسی طرح اس عورت کی لڑکی حرام ہے جس سے نکاح ہو کر صحبت ہو گئی ہو خواہ وہ اس کی پرورش میں ہو یا نہ ہو حالانکہ دونوں جگہ قرآن میں قید موجود ہے بس جس طرح ان دونوں موقعوں میں بغیر ان قیود کے بھی حکم یہی ہے اسی طرح یہاں بھی گو خوف نہ ہو تاہم محض سفر کی وجہ سے نماز کو قصر کرنا جائز ہے مسند احمد میں ہے کہ یعلا ابن امیہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نماز کی تخفیف کا حکم تو خوف کی حالت میں ہے اور اب تو امن ہے عمر رضی اللہ نے جواب دیا کہ یہی خیال مجھے ہوا تھا اور یہی سوال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا تو رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تم اللہ کے صدقے کو قبول کرو یہ روایت مسلم اور سنن وغیرہ میں بھی ہے بالکل صحیح روایت ہے ابو حنزلہ حضا رحمہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے سفر کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دو رکاتے ہیں انہوں نے کہا قرآن میں تو خوف کے وقت دو رکعت ہیں اور اس وقت تو پوری طرح امن و امان ہے تو آپ نے فرمایا یہی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ابن ابی شیبہ میں موجود ہے سنن ترمیدی نیز نسائی وغیرہ میں ہے کہ ایک شخص کے سوال پر عمر رضی اللہ نے فرمایا تھا آسمان سے تو رخصت اتر چکی ہے یعنی اللہ کی طرف سے ہی آیت آ چکی ہے اب اگر تم چاہو تو اسے لوٹا دو ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان ہم نے باوجود امن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو دو رکعت پڑھی اور سنن ترمیدی نیز نسائی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ معظمہ کی طرف چلے بجز خوف ربانی کے کسی دشمن کا خوف نہ تھا اور آپ برابر دو رکعت ہی ادا فرماتے رہے بخاری کی حدیث میں ہے کہ واپسی میں بھی یہی دو رکعت رسول اللہ پڑھتے رہے اور مکہ میں اس سفر میں رسول اللہ نے دس روز قیام کیا تھا مسند احمد میں حارثہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں ظہر کی اور عصر کی نماز دو رکعت پڑھی ہیں حالانکہ اس وقت ہم بکثرت تھے اور نہایت ہی پرامن تھے صحیح بخاری میں ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنما فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں دو رکعات پڑھی ہیں لیکن عثمان رضی اللہ عنہ اب اپنی خلافت کے آخری زمانے میں پوری پڑھنے لگے ہیں بخاری کی اور روایت میں ہے کہ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کی چار رکعتوں کا ذکر آیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر فرمایا میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مینا میں دو رکعت پڑھی ہیں یعنی سفر میں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کاش کے بجائے ان چار رکعتوں کے میرے حصے میں دو ہی مقبول رکعت آتی بس یہ احادیث کھلم کھلا دلیل ہے اس بات کی کہ سفر کی دو رکعت کے لیے خوف کا ہونا شرط نہیں بلکہ نہایت امن و اطمینان کے سفر میں بھی دو گانا ادا کر سکتا ہے اسی لیے بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہاں کیفیت میں یعنی قراعت قومہ رکو اور سجود وغیرہ میں قصر اور کمی مراد ہے نہ کہ کمیت میں یعنی تعداد رکعت میں تخفیف کرنا بحاق مجاہد اور سدی رحمہ اللہ کا یہی قول ہے جیسے کہ آ رہا ہے اس کی ایک دلیل امام مالک رحمہ اللہ کی روایت کردہ یہ حدیث بھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نماز دو رکعتیں ہی سفر حضر میں فرض کی گئی تھیں پھر سفر میں تو وہی دو رکعتیں ہیں اور اقامت کی حالت میں دو اور بڑھا دی گئیں بس علماء کی یہ جماعت کہتی ہے کہ اصل نماز دو رکعت تھی تو پھر اس آیت میں قصر سے مراد کی یعنی رکعت کی تعداد میں کمی کیسے ہو سکتی ہے اس قول کی بہت بڑی تائید صراحتاً اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو مسند احمد میں عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ بزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی دو رکعت ہیں اور دحا یعنی چاشت کے وقت کی نماز بھی دو رکعت ہے اور عید الفطر کی نماز بھی دو رکعت ہے اور جمعہ کی نماز بھی دو رکعت ہے یہی پوری نماز ہے قصر والی نہیں یہ حدیث نسائی ابن ماجا و صحیح ابن حبان میں بھی ہے اس کی سند بشرط مسلم ہے اس کے راوی ابن ابی لیلا کا عمر سے سما ثابت ہے جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے میں لکھا ہے اور خود اس روایت میں اور اس کے سوا بھی سراہتاً موجود ہے اور یہی ٹھیک بھی ہے انشاءاللہ اللہ گو بعض محدثین اس کے سننے کے قائل نہیں لیکن اسے مانتے ہوئے بھی اس سند میں نقصان نہیں آتا کیونکہ بعض طرق میں ابن ابی لیلا کا ایک راوی سے اور ان کا عمر رضی اللہ عنہ سے سننا مروی ہے اور ابن ماجہ میں بن عجرا رضی اللہ عنہ سے روایت کرنا اور ان کا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرنا بھی مروی ہے واللہ اعلم صحیح مسلم وغیرہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نماز کو اقامت کی حالت میں چار رکعت فرض کیا ہے اور سفر میں دو رکعت اور خوف میں ایک رکعت بس جیسے کہ حضر میں اس سے پہلے اور اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے یا پڑھی جاتی تھی اسی طرح سفر میں بھی اور اس روایت میں اور عائشہ رضی اللہ عنہ والی روایت میں جو اوپر گزری کہ حضر میں اللہ تعالیٰ نے دو رکعت ہی فرض کی تھیں کچھ منافعات نہیں اس لیے کہ اصل دو ہی تھیں بعد میں دو اور بڑھا دی گئیں پھر حضر کی چار رکعتیں ہو گئیں تو اب کہہ سکتے ہیں کہ اقامت کی حالت میں فرض چار رکعتیں ہیں جیسے کہ ابن عباس صدی اللہ عنہ کی اس روایت میں ہے واللہ عالم الغرض یہ دونوں روایتیں اسے ثابت کرتی ہیں کہ سفر میں دو رکعت نماز ہے اور وہی پوری نماز ہے کمی والی نہیں اور یہی عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہو چکا ہے تو مراد اس میں قصر کیفیت ہے جیسے کہ صلات خوف میں اس لیے فرمایا ہے اگر تم ڈرو اس بات سے کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد فرمایا جب تم ان میں ہو اور نماز پڑھو تو بھی پھر قصر کا مقصود صفت اور کیفیت بھی بیان فرما دی امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب صلاط خوف کو اسی آیت و ادا درب تم سے مہین تک لکھ کر شروع کیا ہے بحاق رحمہ اللہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ لڑائی کا وقت ہے انسان اپنی سواری پر نماز و تکبیریں پڑھ لے اس کا منہ جس طرف بھی ہو اسی طرف ہی صحیح ہے سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفر میں جب تم نے دو رکعت پڑھی تو وہ قصر کی پوری مقدار ہے ہاں جب کافروں کے فتن انگیزی کا خوف ہو تو ایک ہی رکعت قصر ہے اور یہ بجوز ایسے خوف کے وقت کے حلال نہیں ابن جریر رحمہ اللہ سے مجاہد اور سدی اور جابر ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں اور اسی کو اختیار کرتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے خالد ابن اسید رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں صلا خوف کے قصر کا حکم تو ہم کتاب اللہ میں پاتے ہیں لیکن صلاح مسافر کے قصر کا حکم کتاب اللہ میں نہیں ملتا تو ابن عمر رضی اللہ عنما جواب دیتے ہیں ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں نماز کو قصر کرتے ہوئے پایا اور ہم نے بھی اس پر عمل کیا خیال فرمائیے کہ اس میں قصر کا اطلاع صلاح خوف پر کیا اور آیت سے مراد بھی صلاح خوف لی اور صلاحت مسافر کو اس میں شامل نہیں کیا اور ابن عمر رضی اللہ عنما نے بھی اس کا اقرار کیا اس آیت سے مسافرت کی نماز کا قصر بیان نہیں فرمایا بلکہ اس کے لیے فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سند بتایا اس سے زیادہ صراحت والی روایت ابن جری رحمہ اللہ کی ہے کہ سماق رحمہ اللہ آپ سے صلاح سفر کا مسئلہ پوچھتے ہیں آپ فرماتے ہیں سفر کی نماز دو رکعت ہے اور یہی دو رکعت سفر کی پوری نماز ہے قصر نہیں قصر تو صلاح خوف میں ہے کہ امام ایک جماعت کو ایک رکعت پڑھاتا ہے دوسری جماعت دشمن کے سامنے ہے پھر یہ چلے گئے وہ آ گئے ایک رکعت امام نے انہیں پڑھائی تو امام کی دو رکعت ہوئیں اور ان دونوں جماعتوں کی ایک ایک رکعت ہوئی